بزرگوں سفید داڑھی والوں چند دن بعد تم بھی قبروں میں جا سو گے ہم بھی قبروں میں ہوں گے بتاؤ تو صحیح تم نے اپنے بچوں کو کافر بنایا ہے یا مسلمان بنایا ہے تم نے اپنے بچوں کو عمیر شہید جیسا بنایا ہے یا انگریزوں کے اشارے پہ ناچنے والا غلام بنایا ہے جواب دو آج تمہارا بیٹا امریکہ جا رہا ہو کہ وہاں جا کے انگریزوں کی شیف بنائے گا ان کے بوٹ صاف کرے گا تم چاول پکاتے ہو جانور زبا کرتے ہو خیراتیں بانٹتے ہو کہ بیٹے کی روزی لگ گئی ہے حالانکہ بیٹا جا کے کہیں بدکار بن گیا کہیں خدا رخواستہ شرابی بن گیا بابا جی بتا تو نے سفید داری کی لاج رکھی یا اللہ کی توہین کی